تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے جو تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے سامان زندگی ہے اور جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا